بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد بزرگو دوستو اور میری مائے اور بہنیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو تین قسم کی جماعتیں ہوگی جو میدان محشر میں جمع کی جائے گی جب میدان محشر جو بہت بڑا میدان ہوگا اور لوگوں کی حاضری ہوگی تو پہلی جماعت آئے گی لوگوں کی جو سواری پر بیٹھی ہوئی ہوگی اس کے بعد میں اس سے نیچے درجے کے لوگ ہوں گے وہ آئیں گے اور وہ سب پیدل چل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد میں تیسری جماعت آئے گی اللہ اس تیسری جماعت میں ہونے سے ہم سب کی عبادت فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری جماعت جو آئے گی وہ سر کے بل چل کر آئے گی سر نیچے پیر اوپر اور اس طرح الٹے چلتے ہوئے آئیں گے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ اس طرح چل پائیں گے کہ ان کا منہ نیچے ہو سر نیچے ہو اور پیر اوپر ہو کیا اس طرح وہ چل کر آ پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے بھائی جو ذات پیر پر چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ تین قسم کی جماعتیں آئے گی اور یہ روایت اب جو بیان کر رہا ہوں بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے رابعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تین جماعتیں آئے گی اور اس بڑے میدان میں جمع ہوگی یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب ننگے ہوں گے کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا اور سارے کے سارے برہنہ ہوں گے مرد عورت سب لوگ اس طریقے سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان سب کے سب بغیر کپڑے کے ہوں گے تو میں نے پوچھا الرجال و نساء جمعہ کہ مرد عورت سب ساتھ میں اور سب اس طریقے سے ہوں گے ینظر ہو ملا بعد کہ باس باس کو دیکھ رہے ہوں گے مرد عورت کو عورت مردوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس حالت میں ہوں گے کیا شرم اور حیا نہیں آئے گی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر وشد من ینظر بادہ ملا باد عائشہ وہ قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ لوگوں کو دیکھیں ارے لوگ لوگوں کو کیا دیکھیں گے ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی اور ایسی حالت میں اللہ سب کو جمع کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر روایت انہوں نے فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ روب وہ جلال وہ قیامت کی دہشت کہ سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے اللہ اس کو اتنا نیچے لے آئے گا اور اتنا قریب کر دے گا کہ لوگوں سے صرف ایک مائل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی اور تمام حفاظت کی وجہ سے لوگوں کے بدن بالکل پسینے میں شرابور ہو جائیں گے آج لاکھوں مائل کی دوری پر یہ سورج ہے اس کے باوجود بھی جب حج کے لیے جانا ہو عمرے کے لیے جانا ہو اور گرمی کا موسم ہو 40 45 ڈگری ہو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے ہم لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں اندازہ لگاؤ صرف ایک مائل کی دوری پر وہ سورج ہوگا جس کی گرمی اتنی ہوگی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بدامہ لیا ہوگی اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تخنے تک ڈبا ہوا کوئی گھٹنوں تک ڈبا ہوا کوئی اظہار کے باننے کی جگہ تک ڈبا ہوا کوئی سینے تک ڈبا ہوا کوئی منہ تک ڈبا ہوا اور ایسے بھی ہوں گے کہ پسینہ کتنے لوگوں کی منہ کی لگام بن جائے گا گویا پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بے قراری کا عالم ہوگا ہر ایک بے چین گھبراہٹ کے عالم میں ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جلال اور غصے میں ہوں گے اعلان خداوندی ہوگا لمن الملک اليوم بتاؤ آج حکومت کس کے لیے ہے لوگوں تم زمین پر حکومت کے لیے جگڑ رہے تھے زمین کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے خون بہا رہے تھے ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کر رہے تھے این الجبارون کہاں ہے وہ ظالم لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے تھے این کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے جو گمنڈ کیا کرتے تھے اللہ اعلان فرمائیں گے بولو بولو آج کس کی حکومت ہے جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج تو اس اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے اور زبردست ہے اور اللہ بہت جلال میں ہوں گے ادھر لوگوں کا حال یہ ہے قیامت کا میدان قائم ہے بیچینی میں ہے پسینے میں شرابور اور گرمی ہے آپس میں کہیں گے کہ یا اللہ اب کب حساب شروع ہوگا کب اللہ حساب کا معاملہ کرے کب ترازوں کو قائم کرے اس پار یا اس پار یہ گبرہات یہ بیچے نہیں یہ تکلیف و برداشت نہیں ہوتی ہے لوگ سوچیں گے اللہ سے جا کر درخواست کرے لیکن خدا اتنے جلال میں ہوگا کسی کی حمد نہیں ہوگی چنانچہ لوگوں کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور لوگ جا کر کہیں گے اے آدم آپ تو ہمارے اپا جان ہو آپ تو وہ شخصوں کی اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کیا آپ تو وہ ہو جو پہلے نبی بن کر آئے آپ تو وہ ہو کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اے ہمارے اببا آدم آج ہمارے لئے سفارش کر دو کہ اللہ جلدی حساب کا معاملہ فرمائے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج معاملہ دوسرا ہے آج خدا بہت جلال میں ہے میری حمد نہیں ہوتی مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں میں سفارش کرنے گیا اور اللہ نے مجھے پھر نہ پوچھ لیا کہ آدم وہ درخت کا دانہ کھانے سے منع کیا تھا تم نے کیوں کھایا تو میں ہی پ پکڑا جاؤں گا اس لئے میرے بس کی بات نہیں ہے تم کہیں اور چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے نبی نو آپ تو ہمارے دوسرے اببا ہے چھوٹے اببا ہے آدم کے بعد آپ نے سب کچھ سنبھالا تھا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لئے سفارش کر دو حضرت نو علیہ السلام فرمائیں گے ارے لوگوں آج اللہ بہت جلال میں ہے اور اللہ نے مجھے معاف تو کر دیا تھا کہ اللہ پھر سوال نہ کر لے کہ تم نے تمہارے بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی وہ تو کافر تھا میں پکڑا جاؤں گا مجھ میں ہمت نہیں ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ تو خلیل اللہ ہے آپ اللہ کے دوست ہیں وہ منع کر دیں گے میرے بس کی بات نہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ تو کلیم اللہ ہے آپ اللہ سے باتچیت کیا کرتے تھے آپ سفارش کر دو وہ فرمائیں گے آج اللہ کا جلال اتنا ہے کہ میری بھی ہمت نہیں ہے وہ بھی منع کر دیں گے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو روح اللہ ہو آپ اللہ کی روح ہو آپ سفارش کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے آج میرے بس کی بات نہیں اس کے بعد میں لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے اللہ کے نبی ہم بہت بہت پریشان ہے یہ معاملہ حساب کتاب کا ہو نہیں رہا ہے یہ بیچینیاں برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آؤ چلو میں سفارش کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا خدا بہت جلال میں ہوگا اور بچا اس کے کہ میں زبان سے کچھ کہوں اللہ کے جلال کو دیکھ کر میں سیدھا سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدہ کروں گا اتنا لمبا سجدہ کروں گا حضور کے الفاظ سے لا عالمہ الان مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا لیکن اس سجدے میں میں رو رو کر اپنے اللہ کی سفارش کروں گا اللہ کی تعریف بیان کروں گا اور اللہ کو میں کہوں گا کہ الہ العالمین تیری ذات ایسی ذات ہے آج سب تیرے محتاج ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ایسے الفاظ سے میں تعریف کروں گا کہ جن الفاظ سے نہ آج تک کسی نبی نے تعریف کی نہ کسی رسول نے تعریف کی نہ کسی فرشتے نے تعریف کی میں اللہ کی تعریف میں گر جاؤں گا رو رو کر گڑ گا اللہ کو مناؤں گا ادھر وہ خدا جو جلال میں ہوگا اپنے محبوب کو دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اللہ فرمائیں گے سل توتا وشفا تشفا اے میرے محبوب اب اپنا سر اٹھا لو مانگو کیا مانگتے ہو آج میں عطا کر دوں گا سفارش کرو کیا سفارش کرتے ہو آج میں قبول کر لوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کہوں گا مولا یہ پوری ہم یہ پورے سارے تیرے بندے پریشان ہیں حساب کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں میزان کو قائم کرنے کی درخواست کر رہے ہیں اب یہ گھبراہٹیں برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ فرمائیں گے ہاں میرے محبوب میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور اس سفارش کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا میرے بھائیوں یہ قیامت کے دن کی ایک جھلک ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس دن ہمیں کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شفاعت کے دن بھی نبی کام آئیں گے حوث کوسر پر بھی نبی کام آئیں گے پل سرات پر بھی نبی کام آئیں گے بلکہ ایک ایک قدم پر اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس نبی کو راضی کر لیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خوش کر لے اور وہ نبی خود فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو آؤ فتبعونی میرے طریقے پر آ جاؤ میری سنتوں کو تھام لو میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور میری سفارش بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت قیامت کے اس دہشتناک حالت میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین